حضرت قیس بن تلق سے روایت ہے کہ میرے والد محترم حضرت تلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ایک دن ہم سے ملنے کے لیے تشریف لائے انہیں شام ہو گئی اس رات انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی اور فطر پڑھائے پھر مسجد میں تشریف لے گئے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو نماز پڑھائی حتیٰ کہ جب وطر باقی رہ گئے تو ایک آدمی کو اپنی جگہ آگے کیا اور فرمایا تم انہیں وطر پڑھا دو کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ایک رات میں دو دفعہ وطر نہیں پڑے جا سکتے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اسی